بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے سورہ یاسین کی تین آیتیں آیت نمبر پینسٹھ سے لے کر آیت نمبر سڑسٹھ تک کی تلاوت کی گئی گزشتہ آیات میں اور پچھلے درس میں آپ حضرات نے سماعت فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان قیامت کے کچھ احوال ذکر فرمائے میدان قیامت میں اللہ تعالیٰ مجرموں سے خطاب فرماتے ہوئے فرمائیں گے وم تاز الما المجرمون اے مجرموں یعنی اے اللہ کے نا فرمانو جس میں فساق فجار اور کفار داخل ہیں ان کو حکم ہوگا کہ تم نیک لوگوں کی صفوں سے الگ ہو جاؤ اور اپنی صفیں الگ بناؤ یہ اعلان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہوگا چنانچہ ان مجرمین کو الگ کر دیا جائے گا اور پھر خطاب ہوگا کہ میں نے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم دنیا میں شیطان کی عبادت نہ کرنا کیونکہ شیطان کی عبادت یہ گمراہی کا راستہ ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے یہ تفصیلات تو آپ حضرات کے سامنے گزشتہ درس میں آئیں پھر فرما آخر میں خطاب ہوگا جب جہنم ان کے سامنے لائی جائے گی ہی جہنم ال دیکھ لو یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا اور یہ حالات جہنم کے موت کے وقت سے شروع ہو جاتے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت کے بارے میں سوال کرنے لگے آپ نے فرمایا قیامت کے بارے میں پوچھتے ہو کیا تیاری کر رکھی پھر فرمایا سنو مم ماتا فقط قامت قیامت جس آدمی کو موت آ جاتی ہے اس کی قیامت شروع ہو جاتی اس کی تو قیامت واقع ہو گئی اور موت کے وقت صحیح روح قبض کرنے کے وقت سے اللہ تعالیٰ اپنے نافرمانوں اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندوں میں موت کے وقت سے ہی فرق کر دیا جاتا چنانچہ نافرمانوں کی روح بڑی سختی سے کھینچی جاتی اور فرشتے جو آتے ہیں بڑی تم مزاجی کے ساتھ اور بڑی سختی سے گفتگو کرتے اور پھر قبر بھی ان کو بھینچتی ہے اور جہنم کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کب وہاں کی گرم ہوائیں قبر میں آتی ہیں اور جنتی آدمی کے ساتھ موت کے وقت ہی سلوک کیا جاتا ہے جنت کا کفن جنت کی خوشبو اچھی کلام اور خوشخبریاں اس کو سنائی جاتی ہیں پھر قبر اس کی کشادہ کر دی جاتی ہے منکر نکیر کے سوال کے وقت وہاں سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے کہ جنت کی ہوائیں آنا شروع جنت کی خوشبودار ہوائیں وہاں اس کی قبر میں پہنچنا شروع ہو جاتی ہیں پھر قیامت کا دن یہاں بھی الگ کر دیا جائے اللہ تعالیٰ اپنے فرما برداروں کو عرش کے سائے تلے جگاتا فرمائی ان کی مہمانی ہوگی اور نافرمانوں کے ساتھ اور مجرموں کے ساتھ یہ گفتگو ان کو الگ کر دیا جائے میدان قیامت کی سختی ان پر ہوگی اور اپنے گناہوں کے پسینوں میں شرابور ہوں گے چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی وجوہ یوم علم مصفرہ کچھ چہرے چمکدار ہوں گے ذاحقہ تم مستبشرہ ہنس رہے ہوں گے کھلے ہوئے ہوں گے خوشخبریاں وصول کر رہے ہوں گے اور کچھ چہرے ایسے ہوں گے وجوہ یوم دن علیہ غبرا چہروں پر سیاہی غبار چھایا ہوگا ترحکوہا قطرا چہرے غم کے مارے کالے ہو چکے ہوں گے سیاہی ان کے چہروں پر آ جائے گی یہ دیکھیے قیامت کے میدان میں بھی فرق خطاب ہو رہا ان سے ان کو الگ کر دیا چنانچہ ابھی جو آیات تلاوت کی گئیں اس میں مزید قیامت کے کچھ احوال کو ذکر فرمائے اور بڑی نصیحت اور عبرت کی یہ آیات مبارکہ ہیں کاش اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کا مضمون ان کی نصیحت ہمارے دلوں میں اتر جائے میدان قیامت میں کچھ مشرقین ایسے آئیں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یہ کہیں جب ان کو جہنم میں داخلے کا کہا جائے گا قرآن کریم نے دوسرے مقام پر ذکر فرمایا وہ صاف انکار کر دیں گے ہم تو دنیا میں شرک نہیں کرتے تھے کفر نہیں کرتے تھے فرشتوں کو جٹلا دیں گے اپنے نام اعمال کو جٹلا دیں گے واللہ ربنا ما کنہ مشرقین اللہ کی قسم اس اللہ کی قسم جو ہمارے رب دیکھو یہاں اقرار کر رہے ہیں اللہ کی ربوبیت ہم دنیا میں شرک کرنے والے نہیں تھے ایسے ہی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا چنانچہ انکار کریں گے اللہ سبحانہ و تعالی ان کے منہوں کو سیل کر دیں گے سیل ہم یہاں سے کچھ نہیں بول سکیں گے اب ان کے اعضا ان کے خلاف گواہی دیں گے جن سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میں اس بات کی وضاحت سے پہلے یہ عرض کر دوں ہر انسان کے کئی گواہ تیار ہو رہے اور قرآن کریم نے مختلف مقامات پر ذکر فرمایا ایک موقع پہ فرمایا سورہ نبا میں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا ہم ہر چیز کو لکھ کر محفوظ کر رہے ہیں سورہ قاف میں ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد زبان سے کوئی بھی لفظ بولتا ہے اس کو لکھنے والا نگران رقیب ہر وقت دھیان لگائے ہوئے اور تاک لگائے ہوئے بیٹھ تاک کہ یہ کچھ بولے میں لکھوں کچھ بولے میں لکھوں ریکارڈ تیار ہو رہا ہے رقيب عتيد جو لفظ بھی آدمی بولتا اس کو لکھنے والا موجود ہے وہ کون ہے لکھنے والا سورہ اذا السماء فطرت میں فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ تمہارے اوپر نگران مقرر کیے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتے دائیں اور بائیں ہر وقت ساتھ جن کو کرامن کاتبین کہا جاتا ہے جو کچھ تم کر رہے ان کو وہ جانتے ہیں وہ لکھ رہے ہیں اور صبح فجر کے وقت اور اثر کے وقت ان فرشتوں کی ڈیوٹی چینج ہوتی چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان دو اوقات میں اللہ کے ذکر کا خوب اہتمام فرماتے کہ جب شفٹ چینج ہو رہی ہو فرشتے آ رہے ہوں دوسرے یہ جا رہے ہوں تو نیکیاں لے کر جائیں دوسرے آ رہے ہوں تو آتے ہی نیکیاں درج کر لیں سبحان اللہ یہ کیسی فکر آخر تو ایک یہ گواہ ہیں فرشتے یہ بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے نام اعمال بھی گواہ جس کو میں نے پہلے آیت پڑھی تھی وکل شعین نئی نہ ہر چیز ہم نے لکھ کر محفوظ کر دی نام اعمال دوسرا گواہ تیسرا گواہ بھائیو معلوم ہے کون سے یہ زمین جس پر ہم چلتے پھرتے ہیں آج ہم مسجد کی زمین میں بیٹھے یہ بھی گواہ ہمارے لیے تنہائی میں جاتے ہیں وہ بھی گواہ غاروں میں چھپ جائیں وہ بھی گواہ قرآن نے بیان فرمایا تو حد تخبار یہ دیکھو یہ اخبار اللہ سوانا یوم تحدث اخبارها تو ربك اوحى لها قیامت کے دن اپنی ساری خبریں بتلائے گی یہ زمین جس زمین کے ٹکڑے پر جو کچھ بندے نے کیا یہ بتلائے گی یہ بولے گی یہاں شاید کوئی سوال پیدا ہوں میں آخر میں جواب عرض کروں زمین گواہی دے گی اپنی خبریں بتلائی اے اللہ مجھ پر سجدہ کیا مجھ پر عبادت کی یہ بھی گواہی دے گی بعض روایات میں آتا جب مؤذن اذان دیتا ہے جہاں جہاں اس کی آواز پہنچتی درخت اور عمارتیں زمین کے ٹکڑے قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ یہ اذان دیتا تھا ہم تک آواز پہنچتی اور جامع ترمزی کی روایت ہے رسول اللہ صلی وسلم فرمایا جب حاجی احرام پہن کر عمرے والا یا حاجی احرام پہن کر تلبیہ پڑتا ہے لبیک اللہم لبیک تو فرمایا جب تلبیہ پڑتا ہے اس کی دائیں ارض منتہا زمین کے انتہا تک جتنے درخت پتھر موجود ہیں وہ سب حاجی کے ساتھ مل کر تلبیہ پڑھتے ہیں اور بائیں جانے والے منتہا عرض تک تمام حجر شجر مدر ساری چیزیں وہ اس کے ساتھ تلبیہ پڑھتی ہیں اور میدان قیامت پہ پھر گواہی دیں اللہ آپ کا نام بڑی عظمت اور محبت کے ساتھ لیا اور ہم سب گواہ ہیں یہ تلبیہ کوئی چھوٹا کلمہ تھوڑا اتنا عظیم الشان کلب دیکھو یہ زمین اور بھی قرآن کے بہت سارے اشارات ہیں فما بکت علیہم السماء والارض پرانی قوموں کی تباہی کے قصے بیان فرمائے فرمائے ان پر نہ جب اللہ نے اس قوموں کو برباد کیا نہ آسمان رویا نہ زمین روئی نہ آسمان رویا ان کے مرنے پر نہ زمین روئی اس لیے کہ جب اللہ کا نافرمان جاتا ہے اس کو موت آتی ہے تو ساری مخلوق سکون پاتی بہت اچھا ہوا اس سے جان چھوٹی اس کی وجہ سے پرندے اس کی وجہ سے باقی مخلوقات بھی تکلیف میں تھی جب اللہ تعالیٰ اس کی نافرمانی سے بارشوں کو روکتے تھے پرندے بھی پریشان کھیتیاں درخت ساری چیزیں اس کی وجہ سے مرجھاتی تھی اس کو حدیث میں فرمایا مستراہ سے دوسروں نے راحت حاصل کر لی اور اگر اللہ کا فرما بردار ہو تو پھر کیا ہے قرآن نے بتلایا اس پر آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے آسمان بھی روتا ہے جن دروازوں سے نام اعمال اوپر جاتا تھا فرشتے نیکیاں لے کر جاتے تھے وہ دروازے روتے وہ جگہیں روتی ہیں جہاں وہ سجدہ اور عبادت کیا جاتا اس لیے میرے بھائیوں جہاں کہیں موقع مل جائے فضا میں زمین میں کہیں جائیں مومن بندہ اس بات کا حریص ہو وہاں دو رکعت نماز پڑھ لے سجدہ کر لے دیکھو اللہ تعالیٰ سیاحت کا موقع دیتے کسی پہاڑ پر کہیں بھی کوئی پرانی مسجد بھی نظر آئے نا جی اور موقع اللہ نے عطا فرمایا ہو بہت سارے حضرات مسجد کی زیارت کے لیے آتے ہیں دیکھتے ہیں دو رکعت پڑھ لے قیامت کے دن کے لیے اس مسجد کو بھی گواہ بنا اس اس پارک کو گواہ بنا لے اس فضا کو اس پہاڑ کو بھی گواہ بنا یہ وہ آدمی کرے گا جو نیکیوں کا حریث ہوتا ہے نیکیوں کا ہریسا یہ دیکھیے جی زمین بھی گواہی دے گی اے اللہ اس نے فلاں جگہ فلاں جگہ میرے اوپر آپ کی یہ نافرمانی کی تھی یہاں شرک کیا تھا یہاں بدات کی تھی یہاں فلاں گناہ کیا تھا تین گواہ ہو گئے جی نام اعمال فرشتے زمین اور چوتھے انسان کے تمام آزاد اس کو سورہ یاسین نے بیان فرمایا یہ بھی گوا نختم کا معنی ہے مہر لگانا ختم کا معنی ہوتا ہے مہر عربی میں اور مہر لگائی جاتی جب کوئی چیز سیل کر دی جائے اس وقت سٹیمپ لگا دیتے ہیں اب اگر سیل توڑی تو مہر ٹوٹ جائے گی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے امتحانی پیپر ہوں اور یا آپ دیکھتے خاص جو ڈاک ہوتی ہے جب اس کو سیل کر دیا تو سٹیمپ لگا دی جاتی کیونکہ اگر کھولی تو سٹیمپ ختم تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ زبان کو سیل کر دیں گے اس کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی پھر آزا بولیں گے چنانچہ فرمایا میں پہلے اس آیت کا ترجمہ کر دوں پھر دوسری آیات جو اس سے ملتی جلتی الختی افواہم آج کے دن ہم مہر لگا دیں گے ان کے منہوں پر وہ اور ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے ہاتھ بولیں گے جو جو ہاتھ سے نافرمانی اور جلو ہوں اور ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے ہاتھوں سے جو کمائی کی وہ اور پاؤں سے جو یہ جہاں جہاں اللہ کی نافرمانی کے لیے چلا تھا بیما کانو یکسبون جو دنیا میں آزار کے ذریعے سے کمائی کیا کرتے تھے وہ گواہی دیں گے یہاں دیکھیے یہاں دو چیزیں ذکر فرمائی ہاتھ گواہی دیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے سورہ نور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ شہید السینا کانو یکسی بون ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گے یہاں ایک سوال پیدا ہوگا منہ تو سیل کر دیا زبان کیسے بولے یہاں فرمایا زبان بھی گواہی دیں اصل میں بات یہ ہے کہ بہت سارے گناہ بلکہ گناہوں کا زیادہ تر تعلق زبان کے ساتھ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی بس اوقات اپنی زبان سے ایسا کلمہ بولتا ہے جو جہنم میں اونے منہ گرانے کے لیے کافی ہے دیکھو جھوٹ غیبت جگلی گالی یہ ساری چیزیں یہ زبان کے ساتھ سب سے زیادہ آفت زبان کی زبان کے بارے میں مشہور ہے جرم ہوں صغیر و جرم ہوں کبیر جرم کمانا جسم جسم تو اس کا چھوٹا ہے جرم لیکن جرم اس کا بڑا یہ کام بڑے بڑے کرے زبان سے کتنے بڑے جھگڑے ہوتے ہیں جو کیسی لڑائیاں قتل و غارت گری ہو جاتی خون کے خون ہو جاتے یہ زبان سے شروع ہوتے اور باقی اعضا وہ زبان کے تابع ہو کر چلتے پہلے زبان بولتی پھر ہاتھ چلتے ہیں پھر اور گناہ بھی آزا اللہ کی نافرمانی میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اے علوم میں زبان کے چالیس بڑی بڑی آفتیں اور مصیبتیں شمار اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من سمت نجا جو بندہ خاموش رہا وہ نجات پا گیا خاموشی بڑی نعمت ہے اس لیے کوشش کریں جھگڑوں کے موقع پر کوئی الجھتا ہو کوئی بحث کرتا ہو گھریلو معاملات گھروں میں بھی زبان کے تکرار سے بڑی بڑی باتیں ہو جاتی خاموش رہ جائے تھوڑی دیر کے لیے صبر کرنا ہو میں یہاں ایک لطیفے کی بات یس مجدد ملت مولانا علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آئی آ کر پردے میں کہنے میرا شوہر بہت جھگڑتا بہت لڑتا ہر وقت لڑائی ہر وقت لڑائی میں بڑی تانگا ہوں مجھے کوئی وظیفہ بتلائی یا کوئی تعویذ دے دی کوئی اللہ کا نام لکھ کر دے دی تو تاکہ یہ گھر کے روز روز کے جھگڑوں سے نجات حضرت سمجھ گیا اپنی بصیرت سے کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ تالی ایک ہاتھ سے بجے شوہر نے اگر بولا ہوا یہ ترکی و ترکی جب جواب دے گی معاملہ بڑھے گا لڑائی ہوگی اگر ایک طرف خاموش ہو جائے کبھی لڑائی یا جھگڑا نہ ہو یہ بھی یقیناً یہ بھی زبان سے لگتی بڑی بات دیکھیے کیسا علاج فرمایا حضرت نے ایک پانی پر دم کیا اور کہا سنو جب تمہارا شوہر بولنے لگے غصے کی حالت میں یہ دم کیا ہوا پانی ہے منہ میں رکھ لینا اس کو نگلنا نہیں اور زمین پر بھی نہیں پھینک کلی کر لے منہ میں بھر لے نہ تو نگلنا ہے اس کو اگر نگلو گے تب بھی اثر اس کا منفی ہو جائے گا اور پھینکنا بھی نہیں یہ تو اصل میں حکمت اور تدبیر تھی اس نے ایسے کیا ادھر شوہر نے کسی بات پہ غصے کا اظہار کیا پہلے یہ زبردست جواب دیتی تھی یہ تنہائی میں گئی منہ میں پانی کا گھونڈ بھرا اب دل میں آ رہا کہ جواب دوں اس کو لیکن ہدایت یہ ملی کہ جواب تو جب دے گا نا یہ گھونٹ نگلے یا پھینکے حکم یہ تھا نا نگلنا ہے نا اس کو پھینک خاموش اندر ہی اندر کڑ رہی کڑن ہے ایک مرتبہ دو مرتبہ ہفتہ اس نے پانی کے ساتھ کیا میاں کی لڑائیاں ہمیشہ کے لیے ختم وہ بھی خاموش ہے گئے یہ جب کوئی جواب ہی نہیں دیتی تو مجھے کیا روز روز ایسا گرم ہونے کے تو بھائی زبان کی آفتیں ہیں زبان کی تو زبان کے بھی تو بہت سارے گناہ ہیں جو زبان خود بول کے بتلائے گی مجھ سے یہ یہ نافرمانیاں کرائیں یہاں اصل میں قرآن نے جو بتلایا ہم اس کے منہ کو بند کر دیں گے مطلب یہ ہے اب یہ اپنے اختیار سے نہیں بول سکے گا یہ کچھ بھی کہنا چاہے گا زبان اس کے خلاف بولے گی کہ نہیں یہ مجھ سے تو بڑے دوسرے گناہ کروایا کرتا تھا دنیا میں اپنے اختیار سے زبان چلاتا تھا قیامت کے میدان میں اللہ کے حکم سے زبان بولے گی اور بتلائے گی یہ اپنے اختیار سے جھوٹ نہیں بول سکے گا زبان اس کے خلاف گواہی دے دے گی اور دوسرے عذابی دے گی سورہ حامیم سجدہ کی میں آیات پڑھتا ہوں اس میں مزید وضاحت فرمائی گئی ان گواہیوں کی یہ آزا کی گواہی حتی اذا ما جاؤوها شہید علیہم جب یہ لوگ آئیں گے نا جہنم کے پاس شہید علیہم سمعہم و ابصارہم دیکھیے یہاں مزید چیزیں آ گئی کام بھی گواہی دیں گے اور آنکھیں بھی گواہی دیں گی کھالیں بھی گواہی دیں یہ جو جلد بیما کانو نو یا جو یہ کام دنیا میں کرتا تھا اس کی گواہی دے ایک سوال ہمارے دل میں بھی پیدا ہوا یہ زبان تو بولتی سمجھ میں آئی ہے انگلیاں کیسے بولیں گی یہ آنکھ کیسے بولے گی یہ کان کیسے بولیں گے سیدھا سادہ جواب اس کا یہ زبان تو گوشت کا لوتھڑا ہے نا اس کو کس نے بلوایا یہ تو اللہ نے بلوایا جو اللہ زبان کو بلا سکتا ہے وہ باقی اعضا سے بھی بلوا سکتا ہے زبان کی کوئی اور زبان ہے جو بولتی زبان اس لیے بولتی یاد رکھنا کہ اللہ نے زبان کے ذمے لگا دیا بولو اگر ہمارے اللہ تعالیٰ کان کے ذمے لگاتا یہ کام تکوینی طور پر کان بولا کرتے تھے پھر زبان زبان نہ بولتی پھر کان ہی بولا کر یہ تو اللہ و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی لگا دی وہ اللہ جو زبان کے گوشت کے چھوٹے سے ٹکڑے کو حکم فرما سکتا بولو اور ساری زندگی اتنا بولتی ہے وہ قیامت کے دن دوسرے اعضاء کو حکم فرمایا اب تم بولو اللہ ہی کے حکم کی وجہ سے بول قرآن نے خود جواب دے دی اپنی کھالوں سے کہیں گے چمڑی سے باڈی سے باڈی آج کے حساب سے اس کا اچھا تم ہمارے خلاف کیوں گواہی دے رہے ہو یہ ساری انسان جو محنت کرتا ہے یہ اپنی باڈی کے لیے کر کتنا اس کو چمکانے کے لیے اس کو بنانے کے لیے سارا اچھا لباس اس کے لیے کھانا اس کے لیے رنگ و روغن اب تو پورے پورے فن بن گئے اور پورے پورے یہ صرف اس جسم کی آرائش اس کے لیے خاص طور پہ کھال سے کہے یعنی زبان بولے کان بولے آنکھ بولے وہ نہیں توجہ یہ کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا یہ سارا عضو یہ بھی بول رہی یہ کھال بھی بول رہی آگے جواب دیں گے سارے آزا جواب دیں گے سبحان اللہ انطقنا اں الذي انطق كل شيء ہمیں اس ذات نے بلوایا ہے اللہ نے جس نے ساری چیزوں کو گویائی کی طاقت دی آزا خود ہی جواب دے دیں گے خَلَقَكُمْ أَوَّلَ جس اللہ نے تمہیں سب سے پہلے پیدا کیا تم کچھ بھی نہیں تھے پہلے کچھ بھی نہیں تھے ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے یاد رکھیں دو کام ہماری مرضی کے بغیر کوئی بندہ اس جہان میں مرضی سے نہیں آئے اس کو لایا گیا ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكون شيئا مذكورا زمانہ ایسا گزرا کچھ بھی تذکرہ نہیں تھا کسی کا اور اپنی عمر سے پہلے دیکھ لیجیے کسی کا کوئی کہیں تذکرہ نہیں اللہ نے وجود عطا فرما اس جہان میں آنا بھی اللہ کی مرضی سے اس جہان سے دوسرے جہان میں جانا بھی اللہ کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا کوئی اپنی مرضی سے نہیں جاتا ہر بندے کا جی چاہتا اور رہ نہیں نہیں رہنے دیا جائے جب اللہ کی مرضی ہوگی پیغام آ جائے أَوَّلَ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا وَإِلَيْهِ تُرُجَعُونَ اسی کی طرف تم پھر لوٹائے جاؤ گے یہ سارا یہ پیدائش کا مقصد یہ پیدائش کا مقصد بس ایک سفر ہے جو ختم ہو جائے اور عجیب بات ہے اللہ تعالی ہمارے اس تعلق کو جو قرآن کے ساتھ بڑا گہرا فرما دے ایسی ایسی آیات جس جگہ سے کھول لے ایسی نصیحت ہے ایسی جامع سورہ آبا و طلّہ کی چند آیات چھوٹی چھوٹی سی آئے اور کیسا نقشہ سارے جہان کا دنیا آخرت من ای کران کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا کیا اس کے وجود میں کچھ سونا چاندی داخل سونا چاندی کی بنیاد پر یہ انسان بنا نہیں من فقدر ناپاک پانی سے بنایا ہے اس کو انسان کو پھر اللہ نے کیسا اس کا حسین چہرہ فقدرہ نقش و نگار بنا دیے ثم السبیل یسرا پھر دنیا میں آنے کا راستہ بھی اللہ نے آسان کیا ثم فاقبر پھر موت دے دی پھر قبر میں ڈال دیا ثم اذا شاء انشر پھر جب اللہ چاہیں گے اپنے سامنے کھڑا کر دیکھو جی کہاں سے کہاں چند آیتوں میں ساری زندگی کا خلا اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرما بہت ساری چیزیں ہمارے اپنے دل کے زنگ کی وجہ سے جلدی نہیں سمجھ میں آتا اللہ اس دل کے زنگ کو اتار دے اور دل کا زنگ دو چیزوں سے اترے گا کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت اور موت کی یاد یہ دو چیزیں دل کے زنگ کو دور کر دیں ہر چیز میں پہلے زنگ اتارا جاتا برتن اگر زنگ آلود ہو یا کوئی بھی ہمارے دروازے زنگ آلود ہوتے ہیں تو اس کو پالش کرنے سے پہلے پہلے زنگ اتارا جاتا اسی طرح کپڑے اگر میلے کو چہلے داغ دبے والے ہوں پہلے میل دور کی جاتی پھر استری پھر کلف باقی چیزیں بعد میں یہ ذکر اللہ یہ عبادات یہ تسبیحات چمک پیدا کرتی ہیں لیکن پہلے توبہ کے ذریعے قرآن کی تلاوت اور موت کی یاد سے ہم دل کے اگر زن کو اتار لیں پھر دیکھیے ان کی چمک کیسی پھر اس کی چمک کیسی پیدا ہو چنانچہ سورہ یاسین کی یہ آیات بڑی نصیحت والی آیات ہیں فرمایا کہ الیوم نختم علی افواہہم آج کے دن ہم ان کے منہ کو بند کر دیں گے وتکلمنا ایدیہم ہم سے ان کے ہاتھ گفتگو کریں گے وتشہد ارجلہم اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے بما کانوا یکسبون اس کمائی کے بارے میں جو یہ دنیا میں کیا کرتے تھے ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت تو آئے گی اگر ہم دنیا میں بھی ان کو ان کی ایک دو نعمتوں کو بھی چھین لیں یہ کھڑے کھڑے کے رہ جائیں ذرا نہ چل ایک مثال دی قرآن نے پہلی آئے آنکھیں کتنی بڑی نعمت ہے نہ اللہ سے آنکھیں مانگی نہ سوال کیا کوئی اپلیکیشن یا درخواست یا انٹرویو پر نہیں ملی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے آنکھوں کی روشنائی عطا فرمائی بندہ ذرا ایک دن کے لیے ٹیپ لگا دے سیل کر دے پھر ذرا ایک دن گزار کے دکھائے اپنے معمولات گھر میں ہی دیواروں سے ٹکرے مارتا رہے گا آنکھوں کے کسی کی کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور پاؤں کتنی بڑی نعمت جس کے ذریعے سے جہان میں چلتا پھرتا کبھی گاڑی ادھر دوڑا رہا کبھی ادھر جا کبھی ادھر جا فرمایا اگر پاؤں پہ ہم فالج گرا دیں پاؤں ختم کر دیں ایک قدم نہ آگے چل سکتا نہ پیچھے جا سکتا وہیں وہیں پڑا رہے بھائیو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی ایسی یقین جانیے آنکھ میں اگر ذرا سا مچھر بھی گھس جائے نا پھانس بھی ذرا سی کسی لکڑی کی پھانس آدمی بے چین ہو جاتا ہے بے چین ہو جاتا نزلہ زکام میں بے چین ہو جاتا یہ ہماری جو اللہ نے مہر سلامت رکھے اللہ اس کو اور زیادہ نعمت میں ترقی عطا تاثر اور اللہ تعالیٰ حفاظت سے رکھے ہم اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم بیکاری ہیں ہم محتاج ہیں ہم فقیر ہیں اللہ غنی ہیں مہرہ ایسے ایسی بھی مثالیں ساتھ ذرا سا مہرا ادھر ادھر کھسکتا آدمی چار پائی سے ہل نہیں سکتا ہلے گا تو چیخے اور ہا مہینے کے مہینے پڑا رہتا ہے یہ ذرا کس ترتیب سے اللہ نے لگائے سا سی ٹھوکر اللہ تعالی حفاظت سے رکھے نعمتوں کی پہچان اور پھر منین کی قدردانی کی توفیق عطا آفر فرمایا على شام اگر ہم چاہیں ان کی آنکھوں کو ملیا میٹ کر دیں بجا دیں تمس یہ نور ختم آنکھیں سپاٹ کر دیں دیکھو جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آنکھوں کی نعمت کو ذکر فرمایا وقت کافی ہو گیا میں نے زیادہ لے لیا ان دو آیات کو میں انشاءاللہ اللہ آئندہ کے درس میں اللہ کی توفیق سے عرض کروں گا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہماری ان نشستوں کو قبول فرما لیں اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاتا و سلاما کثیرا کثیرا اللہم آئنا علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادت اللہم جعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قابلیها و اتمها علینا اللہم جعلنا شاکرین لنعمتک اے اللہ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزار بنا دیجیے یا اللہ یا ارحم ارحمر انجو کا انا نازم القور اے اللہ اچھے حالات کے بعد برے حالات کے آنے سے محفوظ فرما ایمان کے بعد کفر سے نیکی و تقوا کے بعد فسق و فجور سے صحت کے بعد بیماریوں سے اچھی زندگی کے بعد برے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں آپ نے دنیا آخرت میں جتنی خیریں جتنی بھلائیاں رکھی ہمیں عطا فرما جتنے شر ہیں جتنی تکلیفیں ہیں جتنے دکھ ہیں جتنے عذاب ہیں ناگہانی مصیبتیں ہیں پریشانیاں اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما وصلی اللہ تعالی علی نبینا و حبیبینا و مولانا محمد و علیہ و اجمعین 嗯啊。